حضرت اکرما نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یہاں یہاں سے لے کر غیر اخراج تک یعنی جو لوگ قریب المرگ ہوں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک اخراجات دیے جائیں اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس آیت کو اس دوسری آیت نے منسوخ کر دیا والذین یتوفون منکم یہاں سے لے کر اربعت اشہر و عشرہ یہاں تک یعنی جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو بیویاں چار ماہ دس دن تک اپنے آپ کو ادھر ادھر جانے زیب و زینت کرنے اور نکاح وغیرہ سے رو کر رکھیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوہتر